السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 457 457 نماز کے متعلق یہ سبق ہے حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پانچو نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے رکو اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالی کی طرف سے اپنے ذمے ضروری سمجھے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا یہ حدیث مسند احمد میں ہے دوسری حدیث بھی سن لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے درست شریف فوراً پڑھ لیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اس بات کی میں نے ذمہ داری لے لی ہے کہ جو شخص میرے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس نے ان پانچ نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جس شخص نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا تو پیارے نبی جی مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں چاہے معاف کر دوں یا سزا دوں یہ حدیث ابو داود میں ہے ایک حدیث اور سن لیجئے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا کتنی بڑی فضیلت ہے بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہماری ہماری ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے اور اللہ تعالی جہنم کی آگ پر ہمارے چہروں کو حرام قرار دے دے اب میرے ساتھ پڑھیے تین مرتبہ میں پڑھاتا ہوں یہ جملہ جو پڑھا ہوں تین مرتبہ پڑھیے تین مرتبہ پڑھتے ہی ان شاء اللہ جتنے چھوٹے گنا ہیں فوراً معاف ہو جائیں گے پڑھیے میرے ساتھ استغفر اللہ اللہ لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه دیکھیے کئی مرتبہ میں نے پڑھا میں نے جتنے چھوٹے گنے سغائر ہیں اللہ نے معاف کر دیے آپ پڑھیں گے آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے صحیح حدیث میں <clears throat> یہ روایت موجود ہے اور کئی مرتبہ میں اس کو دے بھی چکا ہوں حوالے بھی دے چکا ہوں اللہ تعالی ہم سب کے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے ایک نصیحت سن لیجئے انسان کو بولنا سیکھنے میں دو سال لگتے ہیں بچہ جو بولنا سیکھتا ہے نا دو سال لگتے ہیں انسان کو بولنا سیکھنے میں دو سال لگتے ہیں لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے اس لیے زبان سے جو جملے نکالو بہت دھیان سے نکالو خاص طور سے خواتین جو جملہ نکالیں بہت دھیان سے نکالیں خاص طور سے مرد جو جملے نکالے بہت دھیان سے نکالے کہ پتہ نہیں جملے کا کیا اثر ہوگا اللہ تعالی ہمیں صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بآخر ان الحمد للہ رب العالمین